جہاد کسی مفکر کی لائی ہوئی فکر نہیں ہے جہاد کسی مخصوص تنظیم کا ایجنڈا نہیں ہے جہاد کوئی وقتی ضرورت کا نام نہیں ہے جہاد لینن یا مارکس جیسے بیوقوف لوگوں کا لایا ہوا نظام نہیں ہے جہاد اسٹالن جیسے کم عقل انسان کا فلسفہ نہیں ہے جہاد سرمایہ داروں کی حبس پرستی کا نام نہیں ہے جہاد جمہوریت کے شہداؤں کے وقتی ناروں کا نام نہیں ہے جہاد میرے رب کا حکم ہے میرے رب کا کلمہ ہے ورن تجد کلیمات اللہ تبدیلا ولن تجد سنت اللہ تبدیلا اللہ کی بات کو نہیں بدلا جا سکتا لینن کا نظام ساٹھ سال میں دم توڑ گیا مارکس کا نظام تیس سال سے زیادہ زندگی حاصل نہ کر سکا سرمایہ داری کا نظام اپنی موت آپ مرنے والا ہے یورپ کی تہذیب خود اپنے خنجر سے خودکشی کرنے والی ہے جہاد میرے رب کا حکم ہے احکم الحاکمین کا مالک الملک کا رب السماوات والعرض کا عالم الغیب والشہادہ کا الرحمن الرحیم کا ذل جلال والاکرام کا اس نے اس حکم کو قرآن جیسی محتم کتاب میں نازل کیا اور محمد عربی جیسے بہادر وفادار اور غیرت مند انسان اور نبی پر نازل کیا رب نے جہاد کا حکم نازل کیا جبرائیل جیسا امانت دار لایا محمد عربی نے اپنے خون سے جہاد کا پہلا بینر لکھا تھا جہاد کی پہلی چاکنگ کی تھی جہاد کی پہلی تاریخ کی تھی سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکل سکتا ہے رب کعبہ کی قسم جہاد کو نہیں مٹایا جا سکتا ہے